السلام علیکم ہم نے ابھی تک لاجک میں پانچ لیکچرز کیے ہیں اور آج کا لیکچر پرابلی ہمارا آخری لیکچر ہوگا ابھی تک ہم نے لاجک میں جو چیزیں کی ہیں اس میں ایک تو اسٹیٹمنٹس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹمنٹس کو کس طریقے سے لاجیکل کنیکٹوس کے ذریعے ہم کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بنا سکتے ہیں پھر ہم نے اسٹیٹمنٹس کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنائے ان کو سمپلیفائی کرنے کے مختلف ہم نے میتھڈز دیکھے لاز آف لاجک کو اسٹڈی کیا اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے آج ہمارے اس آخری لیکچر میں ہم نے لاجک کی ایک امپورٹنٹ اپلیکیشن آپ کو بتانی ہے اپلیکیشن تو لاجک کی بہت سی ہیں لیکن جس اپلیکیشن کو ہم آج آپ کو بتائیں گے it has special relevance to computer science ہم نے دیکھنا ہے کہ لاجک کو کس طریقے سے سرکٹس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس ایپلیکیشن کا سب سے پہلے خیال ایک امیریکن سائنٹسٹ کو آیا تھا when he was not actually a scientist he was just a student وہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا ایم آئی ٹی پہ اور اس نے اس انالوجی کو نوٹ کیا جو کہ لاجیکل کنیکٹوس میں اور ڈیجیٹل ڈیجیٹل سرکٹ سوئچز میں ہے اور اس نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہمارے پاس لاجک کے جو رولز ہیں ان کو اپلائی کر کے ہم اپنے سرکٹ کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں یا جو سرکٹ بنانے کی جو پرابلمز آتی ہیں ان کو کس طریقے سے ہم سالو کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ کون سا میتھڈ استعمال کیا تھا جس کی مدد سے لاجک کے ذریعے ہم سرکٹس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں لاجک کے سرکٹ کے وہ کیا کیا ہیں ہم کچھ آپ کو بیسک کمپوننٹ پہلے انٹروڈیوس کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم لاجک کو یوز کرنا ہے فار سمپلیفائنگ سرکٹس تو پہلا کمپوننٹ جو میں کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایک سوئچ ہے وچ از ان سیریز سوئچ سے پہلے کچھ نوٹیشن سے آپ فیملیئرائز ہو جائیں آپ اس سرکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو بیٹری ہے دو ہمارے پاس سوئچز ہیں پی اینڈ کیو ایک ہمارے پاس لائٹ بلب ہے اس وقت جو دونوں سوئچز پی اینڈ کیو ہیں یہ اوپن ہے اوپن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ light the current can't pass through them یہ اوپن اور کلوز کے ڈفرنس کو کلیئر کرنے کے لیے نیچے ایک چھوٹی سی ڈائگرام بنائی گئی ہے جس میں نیچے جو سوئچ ہے وہ کلوزڈ ہے اور اوپر والا سوئچ جو ہے یہ اوپن ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دو سوئچز کے لیے پی اور کیو کے لیے ہمارے پاس چار پاسبلٹیز بنتی ہیں ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ دونوں سوئچز اوپن ہوں گے دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ پی اوپن ہوگا اور کیو کلوزڈ ہوگا تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ پی کلوزڈ ہوگا اور کیو اوپن ہوگا اور آخری پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں سوئچز کلوزڈ ہوں گے لائٹ بلب صرف اسی وقت آن ہوگا جب پی اور کیو دونوں کلوزڈ ہوں اور یہ سارا کا سارا ڈیٹیل جو ہے ہم نے ایک ٹیبل میں بنا دیا ہوا ہے تو ٹیبل میں آپ دیکھ لیں کہ دونوں سوئچز پی اور کیو کے لیے when both are closed only then the light bulb is on باقی تینوں صورتوں میں جب پی اور کیو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سوئچ اوپن ہے تو لائٹ بلب جو ہے یہ آف رہتا ہے یہ جو ہم سرکٹ اس وقت بنا رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے سوئچز جو ہیں دے آر ان سیریز تو سیریز میں جب سوئچز ہوں گے تو لائٹ بلب صرف اسی وقت آن ہوتا ہے جب دونوں سوئچ اچھا اگلا جو ہم سوئچ آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہ سوئچ ان پیرل ہے اس میں ہمارے پاس جو سوئچز ہیں دے آر ان پیرل اور اس کی ڈائگرام اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اسی طریقے سے ایک بیٹری ہے دو سوئچز ہیں اور ایک لائٹ بلب ہے اب فرق یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک سوئچ بھی اگر کلوزڈ ہو جائے تو کرنٹ جو ہے وہ پاس کرنا شروع ہو جائے گا اور لائٹ بلب جو ہے یہ آن ہو جائے گا اب بھی ہمارے پاس ان دونوں سوئچز کے لیے وہی چار پاسبلٹیز ہیں یا تو دونوں سوئچز کلوزڈ ہوں گے یا ان دونوں میں سے ایک کلوز اور ایک اوپن ہوگا اور یا پھر دونوں سوئچز اوپن ہوں گے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹیبل یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی اور کیو جب دونوں اوپن ہوں گے تو صرف اس وقت ہمارا لائٹ بلب جو ہے یہ آف ہوگا باقی تینوں صورتوں میں کرنٹ پاس کرے گا اور لائٹ بلب جو ہے وہ آن ہو جائے گا اچھا اس سے پہلے ہم نے کنیکٹوس کے لیے ٹیبلز بنائے تھے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سوئچز ہم نے ابھی ڈیفائن کیے ہیں ان سوئچز کو کس طریقے سے ان کنیکٹو کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہم اگلی آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اینڈ گیٹ کو ہمارا جو سوئچز ان سیریز ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے اینڈ کو ہم نے اینڈ کنیکٹو کو کس طریقے سے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اچھا دونوں ٹیبلس ہمارے پاس اسکرین پہ موجود ہیں لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ٹیبل uh, ہے کورسپونڈنگ ٹو سوئچز اور اس میں they are switches in series اور دوسری طرف ہمارے پاس اینڈ کنیکٹو جو ہے اس کے لیے ٹیبل موجود ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اگر کلوزڈ کے لفظ کو ہم ٹی سے ریپلیس کر دیں اور اسی طریقے سے بلب کے آن ہونے کی اسٹیٹ کو ہم ٹی سے ریپلیس کر دیں اور اوپن کو ہم ایف سے ریپلیس کر دیں سوئچ کے اوپن ہونے کو ایف سے ریپلیس کر دیں اور بلب کے آف ہونے کو بھی ایف سے ریپلیس کر دیں تو یہ جو ہمارے پاس جو ٹیبل آئے گا that will be the same table which was obtained for and connective تو ان دونوں کنیکٹوس کو آپ کمپیئر uh, کر سکتے ہیں اچھا اسی طریقے سے اور والا ہمارا جو کنیکٹو ہے uh, اس کو بھی ہم کمپیئر کر سکتے ہیں یہ کمپیئر ہو جائے گا ہمارا اس سوئچ کے ساتھ وچ واز ان پیرل جس میں کہ پیرل ہمارے پاس سوئچز تھے اس کے ساتھ یہ کمپیئر ہو جائے گا اس کے لیے بھی دونوں ٹیبل آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر ہیں اس میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوئچز والے ٹیبل میں کلوز جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے ٹرو کر دینا ہے یعنی وہاں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے اور بلب کی جو اسٹیٹ آن ہے اس کو ہم نے ٹی سے ریپلیس کر دینا ہے اور اوپن کو ایف کے ساتھ اور آف کو ایف کے ساتھ ریپلیس کرنے سے ہمارے پاس جو ٹیبل آئے گا that will be the same table which was for اور ہمارے پاس اور کے لیے ہمارے پاس جو ٹیبل آیا تھا وہی ہمارے پاس ٹیبل آ گیا اب جو الیکٹرانک انجینئرز ہیں جو ہم نے دو کمپوننٹس آپ کو انٹروڈیوس کیے ہیں دو ہم نے سوئچز انٹروڈیوس کیے ہیں ایک سوئچ تھا which was in parallel and there was a switch which was in series ان کو وہ لاجیکل گیٹس کا نام دیتے ہیں لاجک اسی لیے کہ کیونکہ یہ گیٹس یہ جو سوئچز ہیں اسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ ان کا جو انالوجی بنتی ہے لاجک کے ساتھ اسی انالوجی کی بنا پہ ان گیٹس ان سوئچز کو وہ لاجک گیٹس کا نام دیتے ہیں اچھا اسی طریقے سے ویکیبلری جو یوز کی جاتی ہے عام طور پہ وہی ہوتی ہے جو کہ لاجک کی ویکیبلری ہوتی ہے جب آؤٹ پٹ ہماری ون ہوگی تو اس کو ہم ٹرو کہیں گے اور جب آؤٹ پٹ زیرو ہوگی تو اس کو ہم آؤٹ پٹ ہماری فالس ہوگی تو اس کو ہم زیرو کہیں گے یعنی جب کرنٹ ہمارا پاس ہو رہا گا بلب بلب آن ہوگا تو اس کو ہم ون کہیں گے اور جب بلب آف ہوگا تو اس کو ہم زیرو کہیں گے اچھا اب ہم اگلی ڈسکشن سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ گیٹ جو ہے وہ بھی اب آپ کو ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں وہ گیٹ ہے ناٹ گیٹ یہ گیٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ناٹ والا لاجیکل کنیکٹو ہے اس کے ساتھ کورسپونڈ کرے گا اس گیٹ میں صرف اے کی ان پٹ ہوتی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ بھی اے کی ہوتی ہے اگر ان پٹ ون ہو تو آؤٹ پٹ زیرو ہو جاتی ہے اور اگر ان پٹ زیرو تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے یہ ون ہو جاتی ہے اس گیٹ کو ہم ناٹ گیٹ یا انورٹر کہتے ہیں اوکے اس میں یہ سمبل بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں جو سمبل ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے لیے ناٹ گیٹ کے لیے یہی ہمارا اسٹینڈرڈ سمبل ہوگا اور اس کے ذریعے ہم ناٹ گیٹ کو ریپرزینٹ کریں گے اب باقی دوسرے گیٹس جو ہیں ان کو بھی ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں فارملی ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناٹ گیٹ ہے اور اور گیٹ ہے ان دونوں کو ہم ون بائی ون انٹروڈیوس کرتے ہیں پہلے ہم اینڈ گیٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اینڈ بیٹ کے لیے سمبل آپ نوٹ کر لیں کہ اس طریقے سے ہمارے پاس دو ان پٹس ہیں اور ایک ہمارے پاس آؤٹ uh, پٹ ہے اور اس کی سمبل کی اسپیشل فارمیشن ہے اسے آپ اپنے آپ کو فیملرائز کر لیں اچھا اس میں اگر دونوں ان پٹس ون ہوں گی تو اسی صورت میں آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون آتی ہے otherwise it is zero وہ بھی ٹیبل کے اوپر کلیئر ہے کہ جب پی اور کیو دونوں ون ہوں گے تو اسی صورت میں آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہوگی otherwise it will be zero اچھا اگلا گیٹ جو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے دیٹ از اور گیٹ اور یہ بھی اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی سمبل اسی طرح ہمارے پاس ہے اٹس سلائٹلی ڈفرینٹ ہے اینڈ گیٹ کے مقابلے میں ان پٹ یہاں بھی ہمارے پاس پی اور کیو ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے اور اس کے لاج میں فرق یہ ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ زیرو صرف اس وقت ہوگی جب پی اور کیو دونوں ان پٹ زیرو ہوں گی اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ اس کے ٹیبل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی اور کیو جب دونوں زیرو ہوتی ہیں تو صرف اس وقت آر کی ویلیو زیرو ہوتی ہے otherwise it is one اچھا اب ان بیسک لاجک گیٹس کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان گیٹس کو ہم کمبائن کرنے کے بعد کس طرح زیادہ کمپلیکیٹڈ سرکٹس کو بنا سکتے ہیں تو ایک سرکٹ کی ایگزامپل آپ کے پاس سامنے نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے تین گیٹس کو استعمال یوز کیا ہوا ہے ایک اینڈ گیٹ ہے ایک اور گیٹ ہے اور ایک ناٹ گیٹ ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سرکٹ کو کس طریقے سے ہم نے اینالائز کرنا ہے اوکے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان گیٹس کو کس طریقے سے ہم کمبائن کر سکتے ہیں فار مور کمپلیکیٹڈ سرکٹس تو اس کے کچھ رولز ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے پڑیں گے ایک رول تو یہ ہے کہ ان پٹس کی ناٹ بی کمبائنڈ ڈائریکٹلی یعنی ہم جب دو ان پٹس ہمارے پاس آئیں گی تو ان کو کمبائن کرنے کے لیے ہم لازمی طور پہ کسی نہ کسی گیٹ کو یوز کریں گے دوسرا رول یہ ہے کہ ہم کسی بھی ان پٹ کو اسپلٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر مختلف گیٹس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کسی ان پٹ کو اسپلٹ کرنے کے بعد ہم اسے ڈفرینٹ گیٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے تیسرا رول یہ ہے کہ کسی گیٹ کی آؤٹ پٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے far as input of اندر گیٹ اور آخری رول جو ہمارا کمبینیشنل سرکٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی گیٹ کی آؤٹ پٹ کو اسی گیٹ کی ان پٹ کے طور پہ کبھی یوز نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو آخری رول میں نے آپ کو بتایا یہ کمبینیشنل سرکٹ کا ہے کچھ ہمارے پاس سرکٹ ایسے بھی ہم اسٹڈی کریں گے جن میں کہ یہ رول ابے نہیں ہوتا تو اس طرح کے سرکٹس کو پھر ہم کمبینیشنل سرکٹس نہیں کہیں گے اچھا اگلا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب ہمیں کوئی سرکٹ دیا گیا ہو تو اس کی آؤٹ پٹ ہم نے کس طریقے سے معلوم کرنی ہے ہم نے بیسک جو گیٹس بتائے تھے اس میں تو ہمیں پتا تھا کہ اگر اینڈ گیٹ میں اگر دو ان پٹس ون ہوں گی تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ بھی ون آئے گی اور اور گیٹ کے بارے میں بھی ہمارے پاس ایک ٹیبل موجود ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کس کمبینیشن ان پٹ کی کن کمبینیشن کے ساتھ ہمیں کیا آؤٹ پٹ ملے گی اب اگر ہمیں ایک کمبینیشن سرکٹ ان جنرل ملتا ہے تو ہمیں یہ ڈیسائڈ کرنا ہوگا کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی تو اس کے لیے جو ہمارا پروسیجر ہے وہ میں اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر جب آپ کو کمبنیشن سرکٹ نظر آ رہا ہے ہم اس کی ان پٹ کو ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں گیون یہ ہے کہ پی کی ویلیو اس کی آؤٹ پٹ کو ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں گیون یہ ہے کہ پی کی ویلیو ون ہے کیو کی ویلیو زیرو ہے اور آر کی ویلیو بی زیرو ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ جس کو ہم نے ایس کے ساتھ انڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اب اگلا یہ سرکٹ دیکھیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب جتنی ہماری ان پٹس ہیں ان کو ہم نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے ان کی کورسپونڈنگ لائنس کے ساتھ جب پی ون اور کیو زیرو ہوگا تو اینڈ گیٹ کی وجہ سے آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ ول بیکم زیرو اور انورٹر اس کو پھر ون کنورٹ کر دے گا دوسری طرف آگے ہمارے پاس اور گیٹ اویلیبل ہے اب یہاں پہ ہمیں دو ان پٹس مل رہی ہیں ایک ان پٹ ون ہے اور دوسری ان پٹ زیرو ہے تو اس طرح اور گیٹ جو ہے that will give an output of one تو اچھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک پرٹیکولر ان پٹ کے لیے ہم نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ that is going to be the output اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جنرل دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ان پٹ آ جائے تو کیا ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئے گی تو اس کے لیے میں پروسیجر یہ ہمارے پاس ہوگا اچھا یہ ہمارے پاس یہ سرکٹ ہے اس کی ہم آؤٹ پٹ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر گیٹ جو ہے اس کے کورسپونڈنگ جو آؤٹ پٹ کو اس کو ہم نے لیبل کر دیا ہے اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ کو ہم ایکس کے ساتھ لیبل کر رہے ہیں ناٹ گیٹ کی آؤٹ پٹ کو ہم وائی کے ساتھ اور آخری جو ہمارا گیٹ ہے اور گیٹ ہے and that will give us the final output اور اس کو ہم سولوشن کے ساتھ یا ایس کے ساتھ ہم انڈیکیٹ کر رہے ہیں اب اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک سرفا ٹیبل بنائیں گے جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈفرنٹ آؤٹ پٹس کے ڈفرنٹ ان پٹس کے ساتھ ہمارے پاس کیا آؤٹ پٹ آتی ہے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے سرکٹ میں بیسک ان پٹس جو ہیں وہ تین ہیں پی کیو اینڈ آر تو اس طرح ہمارے پاس چونکہ تین ان پٹس ہیں تو جو ٹیبل ہمیں بنانا پڑے گا جس طریقے سے ہم لاجیکلی ٹیبل بناتے تھے اسی طریقے سے اس ٹیبل میں بھی ہمارے پاس تین ان پٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ we will have eight rows in table تو ٹیبل اسی طریقے سے ہم نے بنانا ہے کالم پہلے پی کے لیے پھر کیو کے لیے پھر آر کے لیے اور جو ہم نے آؤٹ پٹ گیٹس کی لیبل کی تھی ایکس وائی اینڈ ایس ان کے لیے ہم نے بنا لینا ہے کالم اور یہ ایکس کا جو کالم آئے گا یہ اسی طرح چونکہ اینڈ گیٹ کے کورسپونڈ کر رہا ہے تو یہ پی اینڈ کیو ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا X is basically P and Q تو اس میں ون اور ون اسی صورت میں آئے گا پہلی دو ویلیوز ہمارے پاس دونوں ون آ رہی ہیں because P and Q are both one Y کے لیے ہم نے سمپلی انورٹر کو یوز کیا ہوا ہے تو اس طرح وائی جو ہے وہ ایکس کی ویلیوز کو ہم انورٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ ون ہے وہاں پہ زیرو کر دیتے ہیں اور جہاں پہ ون ہے اور اس کو ہم جہاں پہ زیرو اس کو ون کر دیتے ہیں اور ایس جو ہے یہ اور وائی دونوں کو اور کر رہا ہے اچھا اب ایس کالم کے لیے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایس جو ہمارا ریزلٹنٹ ریزلٹنٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمارے سولوشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ اور گیٹ کی آؤٹ پٹ سے بن رہا ہے اور اس اور گیٹ میں جو ہم ان پٹس لے رہے ہیں ایک ان پٹ تو ہے جو کہ ہمیں ناٹ گیٹ کی آؤٹ پٹ کے طور پہ مل رہی ہے جو کہ وائی کو ہے اور دوسری ان پٹ ہم آر سے لے رہے ہیں اور اس طرح یہ ایس کالم میں ہمارے پاس زیرو صرف اس وقت آئے گا جب آر اور وائی دونوں کی ویلیو زیرو ہوں گی باقی سب جگہ پہ ہمارے پاس ون آئے گا اس طرح ایس والا کالم کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف سیکنڈ رو میں زیرو لکھنا ہے باقی ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں یہ ون ہو جائیں گی اچھا یہ ہم نے ٹیبل بنا لی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لاجک میں جس طریقے سے ہم ٹیبل بناتے تھے یہ بالکل اسی طریقے سے ہم ٹیبل بناتے ہیں اس میں بھی سرکٹس میں بھی اچھا کچھ اور کمپیریزن ہم کرتے ہیں لاجک میں جو اس کی لاجک کی اپلیکیشن ہے ہم سرکٹس میں دیکھتے ہیں ہم کیسے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ فارمس کی بات کی تھی اسٹیٹمنٹ فارمز میں ہمارے پاس ویریبلز ہوتے ہیں جن کو ہم پی کیو کے ساتھ نوٹ کر رہے تھے پھر ان کے ساتھ کچھ کنیکٹوز ہوتے ہیں ان وہ ویریبلز اسٹیٹمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کی ویلیو یا تو ٹرو ہوتی ہے یا فالس ہوتی ہے اب ہمارے پاس کچھ نئے ویریبلز آ گئے ہیں جن کو ہم X Y P Q R اور ایس کے ساتھ نوٹ کر رہے تھے اور ان کی ویلیوز کو ہم ٹرو اور فالس کی بجائے اب ان کی ویلیوز کو ہم زیرو اور ون کہہ رہے ہیں اچھا کوئی بھی ایسا ویریبل جو کہ صرف دو ویلیوز کو جس کی صرف دو پاسبل ویلیوز ہوں اس کو ہم بولین ویریبل کہتے ہیں اور بولین ویریبلس کو جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں یوزنگ کنیکٹوز ہمارے پاس ناٹ کنیکٹو ہے اینڈ کنیکٹو ہے اور اور کنیکٹو ہے ان کنیکٹوز کی مدد سے ہم جب کنیکٹ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس جو ایکسپریشن آتا ہے اس ایکسپریشن کو ہم کہتے ہیں بولین ایکسپریشن اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی لاجیکل سرکٹ موجود ہے تو کس طریقے سے ہم نے اس کو اس کے کورسپونڈنگ بولین ایکسپریشن ہم نے ڈرائیو کرنا ہے ہمیں اب ہمارے پرابلم ہمارے پاس یہ ہوگی کہ ہمیں کوئی logical circuit digital circuit given ہوگا جس میں کہ ہمیں ڈفرینٹ گیٹس دیے گئے ہوں گے اینڈ گیٹس ہوگا اور گیٹ ہوگا ناٹ گیٹ ہوگا اور ان کے کمبینیشنس کے ذریعے سے ہم ایک سرکٹ بنائیں گے اور اس سرکٹ کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا بولین ایکسپریشن ہے وہ کیا بنتا ہے ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ ہم بالکل ایک سمپل اگزامپل لے رہے ہیں جس میں ہمارے پاس دو اور گیٹ ہیں ایک اینڈ گیٹ ہے اب اس سرکٹ میں ہمارے پاس تین انپٹس ہیں پی کیو اینڈ آر جو اوپر والا اور گیٹ ہے اس کی ان پٹس پی اور کیو ہیں اور نیچے والے اور گیٹ کے انپٹس جو ہیں وہ پی اور آر ہیں یہ سرکٹ بناتے ہوئے ہماری جو کنونشن ہے اس کو بھی آبزرو کر لیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم ایک تھک ڈاٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے ہمیں سرکٹ ڈرا کرتے ہوئے بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لائنیں ہمیں کراس کرنی پڑتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر لائن جہاں پہ کراس ہو رہی ہے وہ آپس میں کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں تو کنیکٹ صرف جب بھی دو لائنیں کنیکٹ ہو رہی ہوں گی تو وہاں پہ ہم اس کو تھک ڈاٹ کے ساتھ انڈیکیٹ کریں گے یہ تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی ان پٹ جو ہے اس کو ہم کمبائن جب کریں گے تو that will only be combined through a gate کسی گیٹ کے ذریعے دو ان پٹس کو کمبائن کیا جاتا ہے ہم ان پٹس کو اسپلٹ تو کر سکتے ہیں لیکن کمبائن کر کریں گے اونلی یوزنگ اے گیٹ اچھا اب ہم نے اس جو سرکٹ ابھی ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے بولین ایکسپریشن کیسے بنانا ہے تو بولین ایکسپریشن کے لیے پروسیس ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس کو سرکٹ کو ٹریس کریں گے فرام لیفٹ ٹو رائٹ تو ایک ایک گیٹ کے جو آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کو لکھتے چلے جائیں گے پہلے اوپر والے اور گیٹ کو دیکھیں کہ اس میں چونکہ پی اور کیو دو ان پٹ ہیں اور ان دونوں ان پٹس کو ہم اور کر رہے ہیں تو اس طرح اس گیٹ کی آؤٹ پٹ کو ہم اوپر ہم نے لکھ دیا لائن کے اوپر پی ویل کیو اب نیچے والے گیٹ کو اسی طریقے سے ٹریورس ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو ان پٹس ہیں ایک ان پٹ جو ہے وہ پی ہے دوسری ان پٹ آر ہے تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہوگی دیٹ ول بی پی اور آر اب اگلا رائٹ right پہ ہمارے پاس جو گیٹ آ رہا ہے دیٹ اینڈ گیٹ اور اس کی ایک ان پٹ جو ہے پی ویل کیو ہے اور دوسری اس کی ان پٹ ہے پی ویل آر تو اب چونکہ یہ اینڈ گیٹ ہے تو ان دونوں ان پٹس کو یہ اینڈ کر دے گا تو اس طرح ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آئے گی that will be P vel Q and P vel R تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے ایک لاجیکل سرکٹ کو ریپرزینٹ کر دیا ہے with Boolean expression Boolean expression کے ذریعے ہم نے ریپرزینٹ کر دیا ہے اچھا تو ایک چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ ڈیجیٹل سرکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے ہم نے تین طریقے ابھی تک نوٹ کیے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو ڈرا کریں with the help of gates ہم گیٹس کی مدد سے اس کو ڈرا کریں اینڈ گیٹ اور گیٹ اور ناٹ گیٹ کی مدد سے ہم ڈرا کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈیجیٹل سرکٹ کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں with help of a table اس سرکٹ کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے کورسپونڈنگ ہم ٹیبل بنائیں تو اس طریقے سے بھی ہم کسی بھی ڈیجیٹل سرکٹ کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ جو ابھی ہم نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل سرکٹ کے لیے ہم ایک بولین ایکسپریشن لکھ لیں یہ تینوں ہمارے میتھڈز جو ہیں ہم آلٹرنیٹیولی یوز کریں گے ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور نیچرلی آپ یہ محسوس کریں گے کہ بولین ایکسپریشن کے ذریعے لکھنا جو ہے that is far more convenient than describing your circuit with the help of any of the other two methods اس میں ہم سمپلیفائی کرنے کا پروسیس بھی بڑا آسان ہو جائے گا اور اس کی اور بھی بہت سی ہمارے پاس ایڈوانٹیجز آ جائیں گی اچھا ابھی تک ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک جو ہمارے پاس ایک سرکٹ تھا اس کی کورسپونڈنگ ہم نے ٹیبل پہلے بنایا تھا اور پھر ہم نے ایک سرکٹ کے کورسپونڈنگ ایک بولین ایکسپریشن لکھا تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ڈفرینٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگر بولین ایکسپریشن گیون ہے تو اس کے ذریعے ہم نے کیسے سرکٹ بنانا ہے یا بولین ایکسپریشن اگر ہمارے پاس گیون ہے تو اس کے لیے ہم نے کیسے ٹیبل بنانا ہے ان چیزوں کو ہم نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے کہ اس کے لیے کیا ہمارے میتھڈس کیا ہوں گے اچھا اب ہمیں ایک بڑا سمپل قسم کا بولین ایکسپریشن دیا گیا ہے اور ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس بولین ایکسپریشن کے کورسپونڈنگ کس طریقے سے ہم نے سرکٹ بنانا ہے جو ایکسپریشن آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے that is P and Q vel tilde R اور اب اس پہ پہلے سب یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے گیٹس ہمیں یوز کرنے پڑیں گے ہمیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارم کو ریزالو کرتے تھے اسی طریقے سے اس کو بھی ہم نے ریزالو کرنا ہے اس کی بھی اپنی وہی ہمارے پاس پریسیڈنس ہوگی پہلے ہم نے بریکٹس کو ریزالو کرنا ہے پھر اینڈ اور اس طریقے سے اب اس میں سب سے پہلے چونکہ اینڈ آ رہا ہے ود ان اے بریکٹ تو اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں تو we have to use an AND gate اس کے کورسپونڈنگ جو آؤٹ پٹ آتی ہے اس کو ہم پی اینڈ کیو کے ساتھ کر دیتے ہیں اگلے اسٹیپ پہ ہم نے ناٹ گیٹ کو ریزالو کرنا ہے ناٹ والے ایکسپریشن کو ٹلڈا کو ریزالو کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ناٹ گیٹ یوز کرتے ہیں and we get tilde R ہمارے پاس آ جاتا ہے اب ان دونوں آؤٹ پٹس کو پی اینڈ کیو کو اور ٹلڈا آر کو ہم نے کمبائن کرنا ہے with the help of an OR gate تو اس طریقے سے اور گیٹ کے ذریعے اس کو کمبائن کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئے گی that will be the required output یعنی وہی آؤٹ پٹ جو ہم چاہتے تھے P and Q vel tilde R تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کر لیا اوکے ابھی ہم نے بولین ایکسپریشن سے سرکٹ بنانے کا طریقہ تو دیکھ لیا اب ہم یہ کریں گے کہ ہمیں سرکٹ ڈسکرائب کیا گیا ہوگا with the help of a table ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اس ٹیبل کے ذریعے دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے سرکٹ کو ڈرا کرنا ہے سرکٹ کا uh, ہم سرکٹ ڈرا کریں گے corresponding to a given table اب اسکرین پہ آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے اس میں کلیئرلی ہمارے پاس تین ان پٹس ہیں پی کیو اینڈ آر تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز ایٹ روز اور انہیں پی اور کیو آر کو اسی طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے جیسے کہ ہم لاجک uh, میں بھی کرتے رہے ہیں اور اس کی صرف آؤٹ پٹ ہمیں گیون ہے آؤٹ پٹ جو ایس ہے وہ ہمارے پاس uh, دوسری رو میں ویلو ون آ رہی ہے اور پھر ففتھ رو ہے جس میں کہ ویلو ون آ رہی ہے اب اس ٹیبل کے کورسپونڈنگ ہم نے ایک سرکٹ ڈرا کرنا ہوگا کہ اس کا جو بڑے سمپل قسم کے اسٹیپس ہیں جن کی مدد سے ہم نے سرکٹ کو ڈرا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو ہم یہ نوٹ کریں گے کہ آؤٹ پٹ پہ کہاں کہاں ہمارے پاس ون ہے تو وہ ہم پہلے نوٹ کر چکے ہیں کہ سیکنڈ رو اور ففتھ رو میں ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں ون آ رہا ہے اچھا اب یہ ون سیکنڈ رو کا ون ہمارے پاس کیسے آئے گا پی ون ہوگا کیو ون ہوگا اور اس کے ساتھ اگر آر کی ویلو زیرو ہو جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ ون مل رہا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ جو ون ہے یہ ٹرم اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس بنے گی P and Q and NOT R اچھا یہ چونکہ آر میں ہمارے پاس زیرو آیا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے ٹلڈا ایڈ کر دیا ہے اب جب آر کی ویلو زیرو ہوگی تو ٹلڈا آر کی ویلیو ون ہو جائے گی اور یہ ایکسپریشن جو ہے P and Q and tilde R جو ہے یہ ون بن جائے گا اچھا دوسرا ہمیں ون ملا ہے ففتھ رو میں اور اس میں پی کی ویلیو زیرو ہے کیو کی ویلیو ون ہے اور آر کی ویلیو جو ہے یہ بھی ون ہے تو یہ اس کے کورسپونڈنگ ٹرم ہمارے پاس جو آئے گی that will be tilde P کیونکہ پی کی ویلیو زیرو ہے اینڈ کیو اینڈ آر اب یہ ٹرمز معلوم کرنے کے بعد ہم نے ان کے سرکٹ کو ڈرا کرنے کی پوزیشن میں ہے تو سرکٹ ڈرا کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹیپس جو ہیں وہ بھی اسی طرح ڈائگرام کے ذریعے میں آپ کو السٹریٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ دو ٹرمز انوالوڈ ہیں اینڈ کی تو اس میں ہمیں دو اینڈ گیٹس چاہیے وتھ تھری ان پٹس پہلے اینڈ گیٹ میں ہم ان پٹس لیں گے P Q and tilde R یہ تین انپٹس آ جائیں گی پہلے اینڈ گیٹ کی اور دوسرے اینڈ گیٹ کی انپٹس آ جائیں گی ٹلڈا پی کیو اور آر اور ان کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آئے گی that will be the two terms ہماری پہلی ٹرم اور دوسری ٹرم یہ دونوں ہمارے پاس ان گیٹ سے مل جائیں گی اب ان دونوں ٹرمس کو ہم اور کر کے ہمارے پاس ریزلٹنٹ ایکسپریشن آ جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ہمیں آخر میں ایک اور گیٹ کی ضرورت پڑے گی اور یہ اور گیٹ جو ہے یہ ان دو ان پٹس کو لینے کے بعد پھر ہمیں ریکوائرڈ آؤٹ پٹ کو دے دے گا اچھا ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جب ہم جیسے ہم ان سٹیپس میں سب سے پہلے ہم نے ون کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور ون جتنے بھی ہمارے پاس آئیں گے اتنی ہی اینڈ ہمارے پاس ٹرمز آ جائیں گی اینڈ گیٹس آ جائیں گے اور پھر ان سب اینڈ گیٹس کو ہم نے اور کے ساتھ ہم نے کمبائن کرنا ہوگا اور یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ زیرو کے بارے میں ہم بارڈر نہیں کرتے ہم نے صرف ون کو نوٹ کرنا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے دیکھ لیں کہ اس سرکٹ کے ساتھ اگر باقی کوئی اور کمبینیشن لیں گے جو بھی آپ کمبینیشن لیں گے زیرو سے ہمارے پاس صرف اسی صورت میں آئے گا جو کہ ہماری ریکوائرڈ ہمارے پاس یا تو جس طریقے سے ہمارے پاس سیکنڈ رو میں زیرو آ رہا ہے ون آ رہا ہے یا پھر ففتھ رو میں ون آ رہا ہے باقی ساری جتنی بھی آپ کی روز آئیں گی اس کے سرکٹ کے کورسپونڈنگ جب آپ ٹیبل بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ it will be exactly the same table اسی طریقے سے آئے گا تو صرف آپ نے ون کو لک آفٹر کر لینا ہے زیرو خود بخود آپ کے اس سرکٹ میں اکوموڈیٹ ہو جائیں گے اچھا ان سارے اسٹیپس کو ریوائز کرنے کے لیے ہم دوبارہ ٹیبل کو دیکھتے ہیں اسی ٹیبل کو کہ پہلے ہم نے ون آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور ہمارے پاس چونکہ دو ون آئے تھے تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن کی کہ ہمارے پاس دو اینڈ گیٹ ہمیں چاہیے ہوں گے اور ان کے کورسپونڈنگ جو ٹرمز ہیں they are P and Q and tilde R اور دوسری ٹرم ہمارے پاس ہے tilde P and Q and R اب چونکہ یہ دو ٹرمز ہمارے پاس آئی ہیں تو ان کو ہم اینڈ گیٹ کے ذریعے ان کے لیے ایک ایک اینڈ گیٹ بنے گا ہمارے پاس ان دونوں ٹرمز کے لیے اور پھر ان کو ہم کمبائن کریں گے ود ان اور گیٹ اور یہ ہم ڈیمانسٹریٹ کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا تھا اب ہم نے یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس کسی بھی سرکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے جو تین طریقے ہیں ہمارے پاس وہ تھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کسی سرکٹ کو ڈرا کر سکتے ہیں with the help of gates اس کی سرکٹ ڈائگرام بنا سکتے ہیں پھر ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ اس سرکٹ کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کسی بھی سرکٹ کو with help of a table پھر کسی بھی سرکٹ کے لیے ہم ایک بولین ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں جو کہ اکویلنٹلی گڈ ہے ایون بیٹر ہے کسی بھی سرکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سرکٹ ہمیں کسی پرٹیکولر فارم میں گیون ہے وہ بولین ایکسپریشن کی فارم میں گیون ہے تو اس کو ہم کیسے سرکٹ میں کنورٹ کریں گے یا ٹیبل میں کیسے کنورٹ کریں گے یا اگر وہ ٹیبل میں گیون ہے تو اس اس کو کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس بولین ایکسپریشن کیا آئے گا اور اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس سرکٹ کیا آئے گا اچھا اب ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میرا خیال ہم کچھ انٹرسٹنگ اپلیکیشنس کرتے ہیں جس میں کہ ہمیں ایک پرٹیکولر سرکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا ہمیں کہا گیا ہوگا کہ ان ان پٹس کے ساتھ ہم اس طرح کی آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں جب بھی سرکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس میں اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ اس کی اتنی ان پٹس ہوں گی جب یہ ان پٹ ہوگی تو that should be the output یہ والی لائٹوں کو ہم اس طریقے سے آن کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم اس طریقے سے آف کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ایک سرکٹ ہمیں ڈسکرائب کریں گے ایک سمپل قسم کے سرکٹ کو ڈسکرائب کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس سرکٹ اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ہم سرکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں تو اگلی جو ہماری جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم وہی کرتے ہیں کہ وی ناؤ ہیو اس ایکسرسائز میں we need to design a circuit to take input signals P Q and R and output one if and only if P and Q have the same value and Q and R have opposite value تو اب سب سے پہلا اسٹیپ تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس کے کورسپونڈنگ جس طریقے سے سرکٹ کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے اس کے کورسپونڈنگ ہمیں ایک ٹیبل بنانا پڑے گا تو چونکہ یہ تین ان پٹس والا ہمارا سرکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ will have a table with eight rows پہلے تینوں کالم تو ہم اچھا پی اور کیو کو تو ہم پی کیو آر تینوں ان پٹس کے کورسپونڈنگ کالم کو تو ریڈیلی ہم فل کر لیں گے جیسے ہم روٹین میں کرتے ہیں اب ایس کو جس طریقے سے آؤٹ پٹ کو جس طریقے سے اس نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ون صرف اس صورت میں ہوگا جب پی اور کیو کی ایک جیسی ویلیو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کیو اور آر کی ویلیوز اپوزٹ ہونی چاہیے اب اس میں دیکھیں کہ ہم رو بائی رو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جاتے ہیں پہلی رو میں اگرچہ پی اور کیو کی ویلیو ون آ رہی ہے لیکن کیو اور آر کی ویلیو جو ہے یہ اپوزٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی وہ دونوں کنڈیشن ہماری فلفل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ ہماری زیرو ہو جائے گی دوسری رو میں پی اور کیو کی ویلیو آئیڈینٹیکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیو اور آر کی ویلیوز جو ہیں دے آر اپوزٹ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کنڈیشن ہماری سیٹسفائی ہو رہی ہیں تو کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ ہمارے پاس جیسے اس نے پرابلم میں ڈسکرائب کیا we have gate a one there اچھا اگلی دو روز میں چونکہ پہلی کنڈیشن ہی ہماری سیٹسفائی نہیں ہو رہی پی اور کیو دونوں کی ویلوز سیم uh, نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایس میں کورسپونڈنگ ویلوز بی ہمارے پاس زیرو ہوں گی بلکہ اس کے بعد بھی اگلی جو دو روز ہیں اس میں بھی وہی سچویشن ہے کہ پی اور کیو کی ویلوز جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے تو اس کے کورسپونڈنگ بھی ہمارے پاس ایس کی ویلو زیرو ہو جائے گی اچھا سیونتھ رو میں سیکنڈ لاسٹ رو میں پی اور کیو دونوں کی ویلو زیرو ہیں یعنی P and Q both have same values جبکہ کیو اور آر کی ویلو اپوزٹ ہیں تو یہ دونوں ہماری کنڈیشن یہاں پہ بھی سیٹسفائی ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیونتھ رو میں بھی ہمارے پاس ایس میں ون آ جائے گا اور آخری رو ہماری زیرو ہو جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ پی اور کیو دونوں کی ویلیوز تو ایک جیسی ہیں لیکن کیو اور آر کی ویلیو اپوزٹ نہیں ہے دونوں کنڈیشن چونکہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی پہلی کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے دوسری سیٹسفائی نہیں ہو رہی and we get a zero there اب ہمارے پاس یہ سچویشن بن گئی ہے کہ now we have a table ہمارے پاس ایک پرابلم کو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ ہم اس طرح کا سرکٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس سرکٹ کے اس ڈسکرپشن کے مطابق ہم نے ٹیبل بنا لی ہے اب بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس ٹیبل کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو انٹو سرکٹ اور سرکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے وہی اسٹیپس ہمیں کرنے پڑے ہوں گے ہم ان دونوں ونس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اوکے ون ونس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کورسپونڈنگ ایکسپریشنس کیا آئیں گے ہمارے پاس پہلا ون آ رہا ہے when we have P one Q one and R zero تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کورسپونڈنگ جو ایکسپریشن آئے گا that will be P and Q and tilde R دوسرا اینڈ ون ہمارے پاس سیونتھ رو میں ہے اور اس میں پی کی ویلیو زیرو ہے کیو کی ویلیو بھی زیرو ہے اور آر کی ویلیو ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کورسپونڈنگ جو ہمارے پاس ٹرم آئے گی that will be tilde P and tilde Q and R اچھا اب یہ دونوں ٹرمس ہمارے پاس آ گئی ہیں ان ٹرمس کی مدد سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بولین ایکسپریشن کو کمپلیٹ کرنا ہے ہمارے پاس جو بول ایکسپریشن آئے گا that will be obtained by using or connective for these two terms تو ہمارے پاس یہ بولین ایکسپریشن آ گیا ہے P and Q and tilde R یہ پہلی ٹرم ہے اور اس کو ہم اور کر رہے ہیں دوسری ٹرم کے ساتھ tilde P and Q and R اس کے ساتھ اور جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ ہے اس کو ہم ایس کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جیسے ہم پہلے بنا چکے ہیں کسی بھی بولی ایکسپریشن کو ہم سرکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو سرکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے will need two and gates پہلے اینڈ گیٹ کی ان پٹ جو ہوگی that will be P Q and tilde R اور دوسرے اینڈ گیٹ کی ان پٹ جو ہو جائے گی that will be tilde P Q and R اور ان دونوں اینڈ گیٹس کی آؤٹ پٹ جو ہیں دے will be become inputs to an or gate اور اس طرح ہمارے پاس جو ہمارا ریزلٹنٹ ایکسپریشن جو ہے دیٹ ول بی ہمارے پاس وہ جو ریزلٹنٹ ریکوائرڈ سرکٹ ہے وہ ہمارا بن جائے گا اچھا اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے کسی بھی سرکٹ کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں with the help of a Boolean expression تو جب کسی سرکٹ کو ہم بولین ایکسپریشن کی فارم میں لکھ لیتے ہیں تو we have all the tools available ہمیں ہمارے پاس لاز اویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں تو اب ہم نے کرنا یہ ہوگا ایک a very good application of جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کی بڑی ایک یوزفل اپلیکیشن یہ ہوگی کہ جب آپ کے پاس کوئی سرکٹ گیون ہے تو اس کا ایک بولین ایکسپریشن بنائیں اور پھر اس بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کر دیں سمپلیفائی کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ایکسپریشن آئے گا that will have fewer gates تو یہ اس لحاظ سے بڑا ہم اکانومائز کر سکتے ہیں اپنے سرکٹ کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا آپ کے پاس جو بورنگ ایکسپریشن ہے اس میں جتنے بھی کنیکٹوز ہیں دے ول بی کسی نہ کسی گیٹس کو یہ یوز کر رہے ہوں گے اینڈ گیٹ کو یا اور گیٹ کو یا ناٹ گیٹ کو اگر آپ ان uh, پٹس کو کم کر دیتے ہیں گیٹس کی تعداد کو کم کر دیتے ہیں ایکسپریشن کے پاس سمپلیفائی کرنے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ سرکٹ کو آپ uh, کم کاسٹ کے اوپر ڈیزائن uh, کر سکیں گے اگر اس میں گیٹس کی تعداد کو کم کیا جا سکے بائی سم میتھڈس تو اس طریقے سے جو کچھ ہم نے ابھی تک پریکٹس کی ہے اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے اور اسی چیز کو جیسے میں نے شروع میں ڈسکرائب کیا تھا کہ کلاؤڈ شینن نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کی اس نے ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ اسٹیپ لیا کہ اس نے سرکٹ کو ڈسکرائب کر دیا with the help of Boolean expressions اور بولین ایکسپریشنس میں کے ذریعے اس کو ڈسکرائب کرنے کے بعد it became very easy for ہم ٹو سمپلیفائی دو سرکٹس پھر اس نے بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کیا اور سمپلیفائڈ ایکسپریشن کو پھر دوبارہ اس نے سرکٹ ڈائیگرام کے ذریعے ریپرزینٹ کر دیا پھر اس کی کورسپونڈنگ اس نے سرکٹ کو ڈرا کر دیا اب اسی طرح کا کچھ ہم ہاں، کم بھی کام کریں گے اور ود دا ہیلپ آف کچھ اگلی ہماری ایکسرسائز جو ہیں وہ اسی چیز کو ڈیمانسٹریٹ کریں گی کہ کس طریقے سے ہم کسی بھی سرکٹ کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں اب ایک سرکٹ ہم دیکھتے ہیں which involve number of gates اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے سمپلیفائی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سرکٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں تین اینڈ گیٹ ہیں ناٹ گیٹ ہے اور ایک اور گیٹ ہے ہم اس سرکٹ کو سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں اچھا اب اس سرکٹ کے کورسپونڈنگ ہم نے بولین ایکسپریشن بنانا ہے تو اس کے لیے وہ اسٹیپس ہیں جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں ہم اگلی سلائڈ کو دیکھتے ہیں تین گیٹس ہیں تو پہلے ہم ان تینوں اینڈ گیٹس کی آؤٹ پٹ کو لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس تین اینڈ گیٹس ہیں پہلا اینڈ گیٹ جو ہے it has P and Q as input تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ آ جائے گی پی اینڈ کیو دوسرے اینڈ گیٹ میں P is an input with a not gate تو اور دوسری ہے کیو اس کی ان پٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوسرے آؤٹ اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ جائے گی ٹلڈا پی اینڈ کیو اور تیسرا اینڈ گیٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس ان پٹس آ رہی ہیں پی اور ناٹ کیو تو اس طرح تیسرے اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ بن جاتی ہے پی اینڈ ناٹ کیو پھر اگلا ہمارا لائف پہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن آ رہا ہے وہ اور کا ہے اور گیٹ ہے تو اس طرح جو ہمارے پاس فائنل آؤٹ پٹ آئے گی that will be disjunction of all these ان پٹس تو اس طرح ایکسپریشن ہمارے پاس بن جائے گا پی اینڈ کیو اور ٹلڈا پی اینڈ کیو اور پی اینڈ ٹلڈا کیو اچھا یہ ہمارے پاس ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس جو سرکٹ آیا تھا سرکٹ کے کورسپونڈنگ ہم نے ایک بوڑھ ایکسپریشن لکھ لی ہے it was rather complicated circuit it involve number of gates اب ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا اس بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے ہم یہ دیکھیں گے یوزنگ الجبرک لاس ہم اس بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کر لیں گے تو اگر اس کو سمپلیفائی کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے کورسپونڈنگ جو سرکٹ ہے we can have a much simpler circuit تو اب ہم یہ ان کو سمپلیفائی کرنے کے لیے وہی اسٹیپس کرتے ہیں یوزنگ ہمارے جو بولین اچھا اب یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ گئی ہے اور اسٹیٹمنٹ کو ہم سمپلیفائی کریں گے یوزنگ لاز آف لاجک تو اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے P and Q vel tilde P and Q vel P and tilde Q ہم پہلی دو ٹرمز جو ہیں ان کو کمبائن کر لیتے ہیں یوزنگ ڈسٹریبیوٹیو لا تو کمبائن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ایکسپریشن آئے گا that will be P vel tilde P and Q اور باقی تیسری ٹرم ویسے ہی ہے vel P hat tilde Q اب پی ویل ٹلڈا پی جو ہے جیسے ہم نے لاس آف لاجک میں کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹالوجی ہوگی اور اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود دا ٹی تو اس طرح اب آئیڈینٹی uh, کو ہم یوز کر سکیں گے جو ہمارے پاس نیا ایکسپریشن آیا that is T hat Q vel P hat tilde Q اور T hat Q because T is a tautology identity کو کے طور پہ اس کو یوز ہم کر سکتے ہیں تو T hat Q becomes Q تو یہ ہمارا ایکسپریشن سمپلیفائی ہو کے اب باقی رہ گیا ہے Q vel P hat tilde Q اب یہاں پہ ہم دوبارہ ڈسٹریبیوٹیو لا کو یوز کرتے ہیں اور this expression now becomes Q vel P hat Q vel tilde Q اب کیو ویل ٹلڈا کیو کو ہم ریپلیس کر دیں گے with T because it's a tautology اور اس طرح یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ جائے گا Q vel P hat T اور T is again is a identity law کو یوز کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایکسپریشن رہ جائے گا کیو ویل پی اور اس کو کیو ویل پی بھی لکھا جا سکتا ہے اور پی ویل کیو بھی لکھا جا سکتا ہے تو آپ یہ نوٹ کیا کہ ہمارے پاس ایک جو ایکسپریشن تھا اس کو ہم نے سمپلیفائی کر کے لکھ لیا پی ویل کیو تو اب جو ریزلٹنٹ ہمارے پاس ایکسپریشن آیا ہے that only only has one connective تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے سرکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں اتنے زیادہ گیٹس کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ہم اس کو صرف ایک اور گیٹ کے ذریعے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس اس کے کورسپونڈنگ ایک ہمارے پاس بالکل سمپل سرکٹ آ جائے گا تو it's a very interesting application of of logic میرا خیال ہے hopefully you have enjoyed studying this application اور uh, اس کے ساتھ ہی ہمارا جو لاجک کا ٹاپک ہے uh, یہ ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا that will be on sets اور ان شاء اللہ you will be prepare for that lecture set کو پہلے سے آپ لوگ اپنی کتاب میں سے دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے سیٹ جو ہے it will not be a new topic لیکن یہ it's an important part of discrete mathematics ہم سیٹس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اپنے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے ساتھ سو ایسے خدا حافظ یو فور ناؤ